حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہتھیلیاں اور انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقلیم خوبی و محبوبی کشور حسن و جمال اور ریاست رانائی و زیبائی کے بلا شرکت غیر واحد فرما روائے ابدی و سرمدی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلکش اور حسین و جمیل انگلیوں کی طوالت توازن اور اعتدال کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی انگلیوں کی ہر پور نو تراشیدہ چاندی کی ڈلی کی مانند دمکتی دکھائی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں گلہائے نوش گفتہ کی پنکھڑیوں کی طرح نرم و نازک تھیں ان کی لطافت و نفاست اطلسی اور حریری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے ایک ایک مسام سے مشک و عمبر کے سوتے پھوٹتے جس وجود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا لمس چھو جاتا وہ معمبر معطر اور مشک افشاں ہو جاتا یہ دست مبارک دست کرم بھی تھا اور دست جود و سخا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی صحابی سے مصافحہ فرماتے تو اس کے ہاتھ دن بھر خوشبوؤں کی لپٹوں کے حالے میں رہتے جس بھی بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست اقدس و شفقت پھیر دیتے وہ خوشبو میں تمام بچوں میں ممتاز ہو جاتا حضرت جابر بن سامورا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے وفور محبت میں بے تابانہ آپ کی طرف لپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست رحمت پھیرنا شروع کیا جب حضرت جابر بن سامورا رضی اللہ عنہ سامنے آئے تو ان کے رخسار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چھوا اور تھپ تھپایا حضرت جابر بن ثمورا رضی اللہ عنہ نے اپنے گالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی میں سے نکالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک مناسب و موزوں لمبی اور چاندی کی دلیوں کی طرح خوبصورت تھیں اور ہتھیلیاں فراخ اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھیں حضرت ابو جو رضی اللہ عنہ ایک واقعہ کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے رام رضی اللہ عنہم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے اپنے چہروں پر تبرکن ملنے اور پھیرنے لگے میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے چہرے پر پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اطہر برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا حضرت بن ابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا پھر اپنا دست مبارک میرے چہرے اور سینے پر پھیرا اس کے بعد یوں دعا کی اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو پایا تکمیل تک پہنچا حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت سے اب تک جب بھی مجھے اس لمحہ کا خیال آتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک میں اپنے قلب و جگر کے اندر محسوس کرتا ہوں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدے کی طرف تشریف لے گئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا گیا سامنے سے کچھ بچے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسے محسوس کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابھی اتار کے ڈبے سے نکالا ہو حضرت آتقا بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں ایسے تھیں جیسے چاندی کی تراشی ہوئی تابندہ ڈلیاں ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اتار کے ہاتھوں کی طرح ات افشاں اور ات ریز رہتے خواہ خوشبو لگائی ہو یا نہ لگائی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسافحہ کرنے والا ہر شخص سارا دن اپنے ہاتھوں میں خوشبو محسوس کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بچے کے سر پر دست شفقت پھیر دیتے تو وہ اپنے سر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی خوشبو دوسرے بچوں کی نسبت نمایاں محسوس کرتا اور بچوں میں نمایاں پہچانا جاتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی دیباج یا ریشم کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے زیادہ نرم گداز اور ملائم نہیں پایا حضرت شداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وفور عقیدت اور فرت ارادت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں تھام لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم مبارک گوشت سے پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں لمبی اور خوبصورت تھیں یوں محسوس ہوتا جیسے وہ انگلیاں نہیں بلکہ چاندی کی نرم و نازک شاخیں ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں فراخ تھیں آپ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک موضوع تناسب کے ساتھ لمبی تھیں